ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوکروں کو اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تم کسی کو مفلس پاؤ جو میرا قرض دار ہو تو اسے معاف کر دیا کرو ممکن ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرما دے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ نے اسے بخش دیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو اسی